جاتی ہے اسود ہو جاتی ہے سادات کے بجائے اسود اور سیاہ ہو جاتی ہے تو حضرت میر صاحب کے قدم سے اور جیسا جی ہیں اور تفسیروں کو بھی دیکھو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں اشرف علی کے ہاتھوں سے کیا کام لیا اسی طرح میں عرض کروں گا کہ اور اکابرین کی کتابوں کو بھی دیکھیں ہیں یا کرپشن جس کو آج ہم کہتے ہیں اتنے الفاظ کی غلطیاں ہوتی ہیں میں تو اس کو بتایا بھی ایسے لوگوں کا حضرت میر صاحب یہ یہ یہ سفر نامہ ساؤتھ افریقہ کا نسبت آفتاب آفتاب نسبت نا اللہ کتنا زخیم ہے بارہ مرتبہ اس کو دیکھا ہے بارہ مرتبہ اسی لیے جو ہے وہ نیند پوری نہیں ہوتی دو گھنٹے تین گھنٹے بہت مشکل ساری زندگی اسی پر فدا کی ہوئی ہے اس لیے شاید ہی ایک کسی ایک حرف کی غلطی بھی شاید ہے بار بار تصیحات بار بار دیکھنا عبارتوں کو دیکھنا عبارات کی تحقیق تخریج کروانا اہل علم سے تو خزائن الحدیث اور خزائن قرآن اور خزائن حدیث یہ دو کتابیں اللہ کی ایسی انمول ہیں کہ علماء اور اہل علم کے پاس اگر ہو تو بس کافی ہے کے بیانات کے لیے اور الحمدللہ مقبول بھی ہے تو سارا یہ میر صاحب کے قلم سے والا نے بیانات فرمائے میر صاحب نے مختلف جگہوں پر جمع کیا اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عامر نذیر صاحب کو جو بظاہر مسٹر ہیں مولوی نہیں ہیں لاہور میں ہوتے ہیں اور میں ان کو ابھی تک پہچانتا بھی نہیں ہوں ملاقات تو ہوئی ہوگی کیونکہ ہمارا سفر بھی اللہ کے شکر کے ساتھ کئی دفعہ لاہور کا ہوا انہوں نے پوری محنت شاپا کے بعد یہ دونوں کتابیں تیار کی میں نے جو علوم قرآن اور علوم حدیث تھے ان کو جمع کیا الگ کیا ورنہ اور لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں پھر ان کو الگ کیا پھر میر صاحب نامل کار نے اس کی اس کی دوبارہ تفیہ کی اور اس میں تخریج وغیرہ کروا کے پھر اس کو شائع فرمایا تو فضائین حدیث اس کتاب کا نام ہے اور اس میں تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے کہ نوان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو آٹھ برس اور سات مہینے کے تھے اس وقت انہوں نے یہ روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی صحابہ کا ذوق شروع سے جیسا تھا وہی کہتا ہوں میں حضرت والا کی فرمان کو دہراتا ہوں تکرار کرتا ہوں اور سے نقل کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جن پرندوں کو اڑنا ہوتا ہے ان کا رخ پہلے ہی آسمان کی طرف ہوتا ہے پرندوں کو اڑنا ہوتا ہے اور گدے گھوڑوں کو اڑنا نہیں ہوتا ان کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے تو صحابہ کی اڑان تو وہی اڑان تھی ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تھا لہٰذا آٹھ ساڑھے آٹھ سال کے بچے ان سے یہ روایت ہے نے عبارت بھی نقل کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کی روایت بھی قابل اعتبار ہوتی ہے اگر بڑے اس کی تصویر فرمائے اور اس کو صحابہ نے قبول کیا بعد میں پھر یہ شام کے گورنر بھی مقرر ہوئے کے گورنر بھی مقرر ہوئے اور ان کے ابا جو ہیں وہ یہ سب سے پہلے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے تولد ہونے والے لڑکے ہیں اس کے بعد جو ہے نے آپ علیہ السلام سے شریف روایت السلام فی الجسد وفل جیسا اما ہا یہ حروف کے تمبی ہے فرماتے کہ کان کھول کر سن لو یاد رکھو خبردار یہ اس کے ترجمے فرماتے تھے حضرت والا سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے کہ غفلت کی روئیاں اپنے کانوں سے نکال لو الا ان نفل جسد جیسا تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اللہ بارہ دل گلستہ تھا تو ہر شیر سے دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا دل میں اگر خوشی نہیں تو پھر کہیں بھی خوشی نہیں اکبر کہتے ہیں تصویر و ماہ مبارک تمہیں مگر تقدیر ماہ مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں اگر دل روشن ہے تو دنیا روشن ہے دل اندھیرا ہے تو دنیا واخر سب اندھیرا ہے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابا ہو گیا عالم بیابا گلستا کیسے ہوتا ہے گلستہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پھول کھلتے ہیں اور بیاباں کیسے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے تو دل بیابان ہو جاتا ہے دل بیابان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غفلتوں کی وجہ سے تو ساتھ ہو تو خارے گلس خارے بیاباں بھی پھول پھول تو ساتھ ہو تو خارے بیاباں بھی پھول پھول اور گلشن میں گل نہیں ہے گوارا تیرے گا گلشن میں گل نہیں ہے گوارا تیرے گلشن میں گل نہیں ہے گوارا تیرے تو اگر دل اللہ والا ہو جائے سارے جسم سے پھر وہ اعمال نکلتے ہیں دل سارے جسم کا بادشاہ ہے دل لما صلاحت سلطال سلطان جب سلطان صحیح ہو جائے فلاحت فلاحت الرعیہ تو رعیت خود بہت صحیح ہو جاتی ہے بادشاہ صحیح ہو جائے اور بادشاہ مضبوط بھی ہو صوبوں پر اس کی حکمرانی اچھی طرح ہو یہ نہیں ایک صوبہ نہیں مان رہا دوسرا صوبہ مان رہا ایک نہیں مان رہا سب صوبوں پر اگر حکمرانی ہو دل کی حکمرانی سارے جسم پر ہوتی ہے جب دل مضبوط ہو جائے گا اللہ والا ہو جائے گا سارے جسم سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال نکلنا شروع ہو جائیں آنکھوں میں بھی تقوا کا اجالا نہیں ہوتا بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ آنکھوں میں بھی ادھر آ جاؤ مدفع آپ یہاں آ جاؤ کریں اس کو بھی بھیجو یہاں پہ آسان یہاں ہو میرا آ جاؤ بچوں کو جمگٹا یہاں پہ یہاں آ جاؤ اپنے تہر میں پھر پوچھتا بھی کون ہم حادری کے ساتھ کئی دوست یہ شعر میرا شعر مجھے پر مارتے دوسرے کا پڑھنا جو ہے ذرا عجیب ہوتا ہے لیکن وہ میرے پناہ دوستی ہے جیسے ابن انشاء نے لکھا ہے کہ ہمارے استاد فلاں استاد تھے ان کے کوئی استاد جو ہوتے ہیں اکثر اساتذہ اور ادب کے اساتذہ وہ اپنے سوا کسی کو کسی کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے دنیا میں دو ہی تو شاعر ہیں ایک میں ہوں ایک تم تم بھی کیا ہوں میں ہی ہوں تو وہ استاد ایسے تھے کہ وہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ننگے اسلاف ضرور لکھتے تھے ننگے اسلاف تو ہم نے ان شاء اللہ لکھا ہے کہ اتنے کثرت سے وہ لکھتے تھے کہ لوگ لوگ بھی ان کے نام کے ساتھ ننگے اسلاف جس پہ شرمندہ ہو جائیں ننگے اسلاف ہو کہ جس پر اسلاف شرمندہ ہو جائیں لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں لکھتے تھے اسی لیے مجھے بھی یہی شعر سنایا جاتا ہے کہ اثر کو میرے سے پھر پوچھتا بھی کون میں اس کے سوا کیا کہوں گی اس میں کوئی میں نے تسنو تو نہیں کیے تسنو کرنے والا پھر جھجکے گا رہے یار یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے جب دل کے اندر بندہ ناچیز نے جگہ کیا کہ انعام انعام جب سے پایا ہے میں نے آجزی کا انعام جب سے پایا ہے میں نے آجزی کا نشہ اتر گیا ہے احساس برتری انعام جب سے میں نے پایا ہے آجزی کا نشہ اتر گیا ہے احساس برتری کا نشہ اتر گیا ہے اللہ والے پہلے رگڑائی کرتے ہیں کہ اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو کبھی کبھی جو ہے قابل نہ سمجھنا بندہ نے عرض کیا ہے کہ جو قابل ہیں وہ اپنے آپ کو قابل نہیں کہتے جو قابل ہیں وہ اپنے آپ کو قابل نہیں کہتے لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے تو اصل کو گلستان تہر میں پھر پوچھتا بھی کون اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اللہ والوں کی نسبت فرماتے تھے اپنے عمل کی طرف خبردار اپنے عمل کی طرف کبھی جو ہے انتصاب مت کرو اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا آفتاب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آفتاب جلوہ افروز نہ ہو اور وہ ذرات کو چمکائے نہیں تو کون چمک سکتا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے جیسا کان کھول کر سن لو تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے اذا فلاحت فلاح الجسد کلو جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اذا فلاحت ای تنم ورد حضرت ملا علی خالی رحم اللہ تعالیٰ کی شرح میں لکھتے ہیں ادھر ہے جگہ ہے آئی ادھر والے تھوڑا سا اور ادھر ہو جائیں کر کے جزاک اللہ یہ تھوڑا اور ادھر کرو کریے ایک وقت جب تین چار آدمی ہوتے تھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شاہ چراغ سے چراغ جلتا ہے ہاں۔ ہمارے آصف بھائی نے بھی ہمت نہیں آ رہی ہم نے بھی ہمت نہیں آ رہی اپنا سا کام کرتے حضرت حکیم محمد تھانوی ہماری کیا حیثیت ہے میں نے دیکھا کہ زہر سے تقریباً اثر کا وقت دو گھنٹے کا وقت فارغ کیا ہوا تھا روزانہ اصلاح کے لیے دین کی بات یا کوئی مشورہ کرنا چاہے فرمایا بعض دفعہ دو تین افراد ہوتے تھے بعض دفعہ کوئی نہیں ہوتا تھا میں اس لیے بیٹھتا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ وقت دیا ہوا ہے اس لیے بیٹھتا تھا اور حاجی صاحب نے فرمایا تھا میرے بعد جب تم میرے بعد تم میری جگہ پر آ کے تھانہ بھون میں بیٹھ جانا حضرت گنگوئی نے فرمایا بھی تھا کہ فلاں جگہ لوگ آپ کو تدریس کے لیے بلا رہے ہیں فلاں جگہ لوگ تدریس کے لیے بلا رہے ہیں فرمایا حضرت حضرت نے فرمایا آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے لیکن حضرت حاجی صاحب نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا اب آپ جو کہیں گے وہی کروں گا آپ کہیں گے تو وہاں تدریس کے لیے چلا جاؤں گا صاحب نے فرمایا نہیں جب شیخ نے یہ فرمایا تو اسی پہ عمل کرو اور جاؤ تھانہ بھون دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا کہ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ بدل دیتا ہے فرماتے ہیں آج بتاتے ہیں بیت کر لو ابھی یہ اللہ میں یہ محفوظ شائع ہو چکا ہے اور آگے بیت کر لیں جلدی سے ارے بھائی بیت کا مقصد سمجھتے ہو کیا ہے بیت کا مقصد اصلاح کرانا جنم روگ ہے یہ ہمیشہ وہی باتیں سننی پڑیں گی اصلاح کرانی پڑے گی اس راستے میں چلنا پڑے گا نرم و گرم آئیں گے کبھی خوب مزہ آئے گا کبھی بالکل مزہ نہیں آئے گا ان سب راستوں سے گزرنا پڑے گا دل میں لگا کے ان کی لو عالم میں کر دے نشر و شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی سب شما تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں اور فرما ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے ہمارا کام صدا لگانا ہے فقیر جب سو گھروں میں صدا لگاتا ہے دو چار گھروں سے کچھ مل ہی جاتا ہے اکثر تو معاف کرو بعد جواب ہی نہیں دیتے بعد تحقیر آمین لہجہ اختیار کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے کہہ دو معاف کرو عرب عرب والے کہتے تھے اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے یہاں کہتے معاف کرو یعنی کہ آگے جاؤ سیدھے طریقے سے کہہ دو جھڑکنا منع فرمایا اور یہ بھی کیا کہتی ہے کیا یقینی ہے کہ یہ بناوٹی ہوگا ہو سکتا ہے اس کے اصلی حالات اچھا گمان کر حضرت محمد مدر صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی آیا ایک رئیس تھا بھی ذرا دیندار وہ رئیس کے پاس کہ میں سید ہوں مجھے مجھے کچھ مدد کر دیجئے میں زکات نہیں لے سکتا تو انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس سید آج ہر کوئی آ جاتا ہے تو سید ہونے کی کیا کہا کوئی کوئی دلیل تو میرے میرے پاس پاس نہیں نہیں ہے ہے ثبوت چلا گیا جب ثبوت نہیں تو میں کیسے مانوں کہ تم سید ہو فرماتے ہیں کہ رات میں رئیس نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے صاحب پہنچے کہ میں بھی آپ کا امتی ہوں میری شفاعت فرما دیجیے پر میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرے امتی ہو آنکھ کھلی اور آنکھ کھل گئی کہ ہر ایک سے دلیل مت مانگو اچھا گمان بھی رکھو اچھا گمان رکھنے پر ثواب ہے بد گمانی پر گناہ ہے اچھا گمان رکھو بد گمانی پر گناہ ہے فرمایا ادا فلاحت فلاحت کا کیا تنورت فلاح تنورت القلب یعنی دل منور ہو جائے عرفان ایمان سے اور عرفان سے ایقان سے یعنی یقین ایسا کامل ہو جائے ایمان ایسا کامل ہو جائے شیخ جیسا فرماتے ایمان ایمان ایمان تو سب کہتے ہیں لیکن ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایمان کی بہتات ہو ہر چیز کا والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی بہتات ہو کپڑے والا کس کو کہتے ہیں ہمارے پاس دس بارہ پندرہ جوڑے ہم کپڑے والے ہو جائیں گے پان کھانے والا پان والا نہیں ہوتا پان بیچنے والا پان والا ہوتا ہے اسی طرح ایمان والا بھی وہ ہے جو ایمان کو تقسیم کرتا ہو دوسروں تک پہنچاتا ہو کیوں مشکل ہے بھائی کبھی کر کے بھی دیکھا ہے کر کے دیکھو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کیجیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن یعنی ہم کر رہے ہیں پورا پورا کرنا یہ تو وہاں پتا چلے گا حضرت والا فرماتے میں حلال نعمت ایک نہیں چھوڑتا لیکن حرام سے بچنے میں اپنی پوری جان لڑاتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ حرام سے سو فیصد بچتا ہوں حالانکہ بچتے حرام سے نہیں حضرت والا تو مشتبہ مال سے بھی بچتے ہیں المتقی من یتق الشبہات متقی جو شبہ گناہ سے بھی محتاط اور دور رہے تو حضرت والا تو اس مقام پر تھے لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ حت الامکان میں آخری حد تک بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل سرزد نہ ہو جائے حالانکہ تنہائیوں میں حضرت والا نے میر صاحب سے فرمایا تھا کہ میر صاحب جب میں نوجوان تھا جب میری جوانی کا شباب شباب پر تھی سترہ سال کی جوانی اس وقت حضرت والا نے یہ شعر فرمایا تھا کہ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے آج کے نوجوان کہاں کہاں پھر رہے ہیں اور یہ اللہ والوں کی جوانیاں کیسی گزرتی ہیں درد فرقت کس کا درد اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے جیسے تختی ریت پر ایک ماہیے بے آب ہے توبہ کر کے اس پر جمع رہے وہ ولی اللہ ہے جو توبہ کر کے اس پہ جازم رہے گے ہم ناراض نہیں کروں گے ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا پھر رو رو کے توبہ کر لیں نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے کم از کم ظاہر تو ہم بنا سکتے ہیں سر کے بال اپنے گال سنت کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس میں کون روک رہا ہے ہمیں بتائیے کون سا ایسا قانون ہے جو اس میں آڑے آ رہا ہے صرف ہمارا دل نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں ہم جو ہے ماحول اور معاشرے کے ساتھ چلے ایک دو چار ارب نہیں پانچ ارب سے زیادہ کفار سیدھے جہنم کی طرف چل رہے ہیں ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں دیکھو کیا ان کا کیا ان کا جو ہے ان کا ظاہر ہے کیا ان کی چکا چوند ہے کیا ان کی چکا چوند ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے ہم ادھر دیکھیں اللہ فرمایا نقل تو کرو گے اب یہ کیا ہے یہ جو یہ پھینی کی طرح جو بال ہیں اس طرح کر کے ہوتا ہے یہ ٹوپی سے نکلے بھی رہیں گے اسی لیے ٹوپی بھی پہننا مشکل ہوتا ہے تو یہ بال اسی لیے رکھتا ہے آدمی کہ یہ دیکھتا ہے اوروں کو دیکھتا ہے اللہ صاحب فرماتے ہیں کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک کیسے الفاظ کجروں کی ٹیڑھا چلنے والوں کی کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک بھول سے بھی پاس مت ان کے پٹک کیسے قوافی لائے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے سب سب کو جانا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا دیکھیے یہ قوافی بھی دیکھیے دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا بظاہر رنگ رنیا ہیں حقیقت میں سب خواب ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا یوں تو دنیا ہمارے تعالیٰ کا عالمی شہرت یافتہ شیر ہے دنیا کی حقیقت دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں افضل کتاب ہے اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہے کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی پھر پتا چلا کہ ہائے کیا چھوڑ کے آئے کیا لے کر آئے کیا لے کر آئے تو فرمایا کہ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں پر چین کی بنسی بجا پھر وہاں پر چین کی بنسی بجا ان نہو تدفاظ فوزم من نجا نہ جا فوزم من یہ ہے کامیابی کا راستہ الفوز القبیر آج ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں تعلیم مکمل ہو گئی نوکری لگ گئی موبائل آ گیا گاڑی آ گئی کامیاب آدمی ہے ایک آدمی کہتا تھا ہمارے بھائی صاحب کی روایت ہے میں بینک مینیجر بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے یہ مقام بنایا ہے لوگوں نے کہا یہ کوئی دوسری نوکری دلاؤ یہ جمع داری تھوڑی کرے ایک صاحب کہنے لگے ایک صاحب کہنے لگے میں اس کو بینک میں نوکری دلوا کہاں سے نکال کے آسمان سے گرے کھجور میں کیا کرے گا بینک میں نوکری دلوا کے بھائی ایسی جگہ جا آج میں نے بفر خون میں بھی یہی عرض کیا بہت سے لوگ اصل میں کرتے کرتے حرام کو حالات سمجھنے لگتے ہیں گناہ کرتے کرتے اس کی شناخت ختم ہو جاتی دیکھیے جب شروع میں لوگ داڑھی منڈاتے ہوں گے کتنا برا لگتا ہوگا اب کوئی برا نہیں لگتا کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے آدھی ہو گئے ابھی اگر آپ کو بال چٹیا والے نظر آ جائیں تو ہر آدمی ایک, ایک عام شریف آدمی کو بھی انتباہ ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے صرف مولوی کو نہیں عام شریف آدمی کو بھی اچھا نہیں لگتا لیکن کیوں اس لیے کہ ابھی کم ہے ابھی کم ہے اس لیے انقباد ہوتا خدا نخواستہ یہ ہوا چلتی رہی اور یہ لڑکے لڑکیاں بنتے رہے یہ لڑکے اگر لڑکیاں بنتے رہے نقل کرتے رہے تو پھر یہ چیز بھی عام ہو جائے گی پھر جو ہے پھر یہ عجیب سی بات نہیں لگی حالانکہ یہ علامات قیامت میں سے کہ لڑکے جو ہے لڑکیوں کا روپ ڈھال لے ڈھال لیں گے اور لڑکیاں جو ہے وہ لڑکے کی طرح نظر آئیں گی ان کے سر کے بعد ایسے اور ایسے کہ جیسے گویا دور سے فرق محسوس ہونا ہی مشکل آج کے یہی یہی حال چل رہا ہے تو اپنے سر کے بالوں کو ہم دیکھیں کہ شریعت کے سانچے میں ہو ظاہر ہے یہ گال جو ہے وہ تین طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا جیسا کہ ابھی ہمارے آصف کمال صاحب فرما رہے تھے حضرت والا کے مجاز ہیں اور بات کوئی بھی کرے دین کی بات کوئی بھی کرے غور سے سنے اور اور جو ہے عمل کی نیت سے سنے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے میں پوری انشاءاللہ مجھے امید ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت میرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سب مجھے معلوم ہے دلوں میں داڑیاں چھپی ہوئی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں لیکن ماحول معاشرہ رکاوٹ ہے نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں اور ہم اکیلے چلنا چاہتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس جانے سے شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی رکھتے ہیں ایسا فرماتے ہیں کہ لگی رہتی ہے آگ سی تن بدن میں لگی رہتی ہے آگ سی بدن تن بدن میں رگوں میں لہو ہے کہ چنگاریاں ہیں ایسی عشق کی گرمی دوڑ رہی ہے رگوں میں لہو ہے کہ چنگاریاں ہیں اور ندو نام الفت جو خود داریاں ہیں بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں مریب بننا پڑتا ہے کبھی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے لیکن ڈانٹ کے سننے سے ڈینٹ نکلتا ہے پھر اصلاح ہوتی ہے پھر لیکن فرماتے ہیں کہ عشق کی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی پہلے غلامی کرنا پڑتا ہے پھر بادشاہت ملتی ہے پہلے لیکن بادشاہت کے لیے غلامی نہ کرے حضرت میر صاحب کو کتنی ڈانٹ پڑتی تھی صاحب اتنی ڈانٹ پڑتی میر صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب سے کہتے ہیں آپ بہت ڈانٹتے ہیں عشرت جمیل کو اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اصلاح کا راستہ کیا ہے بالکل معصوم عورت تھی کرنٹ ہے جیسے دنیا کا کرنٹ اگر کسی کو لگا ہو اس کو پکڑ لو تو اس کو بھی کرنٹ لگ جاتا اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی بجلی نے اس کو جلا دیا ہو اس کے قریب بیٹھنے والے بھی اس سے محروم نہیں رہیں وہ والا تو محروم ہو جاتا ہے یہ والا محروم نہیں رہتا وہ والا تو وہ اگر پکڑ لے گا تو اس کو بھی بجلی لگ جائے گی وہ بھی مر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی ایسی ہے کہ جس کو لگی اس کو نئی حیات عطا ہو جاتی جس کو لگی اس کو نئی حیات عطا ہو جاتی معالی بھیکا معالی پر واریاں بھیکا معالی پر واریاں دن میں سو سو بار کاگا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار بھیکا بھیکا شاہ مشہور ہیں یہ تصور کی دنیا میں کیونکہ شیخ ان سے تھوڑا سا ناراض ہوئے ناراض کبھی یاد رکھ لینا چاہیے لکھ لینا چاہیے کہ شیخ کبھی دل سے ناراض نہیں ہوتا ظاہری طور پر وہ اپنا جو ہے وہ روٹنا دکھاتے تاکہ اصلاح ہو وہ دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتے اگر دل سے وہ ناراض ہوں گے تو تقدر آئے گا تقدر سے فیض بند ہو جاتا ہے لہٰذا دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتے اس لیے معافی مانگ لینا چاہیے اب ناراض ہو گئے کیا کریں گے معافی مانگ لو صحیح ہو جائے ویکا شاہ ان کو نکال دیا اور یہی تقریباً حالات حضرت والا کے ساتھ آئے حاصدین نے اتنی شکایتیں لگائی حضرت پورپوری نے آنا جانا بند کرا دیا یعنی فرمایا کہ چھ مہینے تک ہم سے مسافہ نہیں کر سکتے صرف بیان میں بیٹھ سکتے چھ مہینے بعد مسافر کی اجازت ملی پھر اس کے بعد تکلم کی اجازت ملی یہ سب ناز اللہ والوں کو اٹھائے والا نے جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا چمکایا باغے نہیں کہ شیخی جی ناراض ہے تو کیا فائدہ ناراض ہے تو کیا ہے یہ تو اصلاح اصلاح نفس کا ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے نبی کا شاہ سے ناراض ہو گئے شاہ ابو المعالی سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم بندے نے کیا کہ جسے وہ شان پیاری شیخ کی محفل میں آئے کیوں یہاں اصلاح کی جاتی ہے مہمانی نہیں ہوتی یہاں اصلاح کی جاتی ہے مہمانی نہیں ہوتی جناب مہمانی کرنا ہے تو پھر رشتے داروں میں جائے سسرال میں جائے وہاں مہمانی ہوتی ہے یہاں تو یہاں تو اصلاح کی جاتی ہے ایسی جگہوں پر اسی لیے صاف صاف باتیں عرض کی جاتی کوئی لگی لپٹی کوئی لگی لپٹی کہنے کے اللہ والے عادی نہیں ہوتے صاف صاف آدمی کے سناتے ہیں آپ دیکھیے حضرت عمر مولانا اسماعیل ریحان نے اس مضمون میں لکھا ہے جو حضرت عمر کی شہادت کے موقع پہ لکھا اور یہ بات حضرت مولانا صاحب سے نے پہلے سنی کہ حضرت عمر نے فرمایا آخری وقت میں جب بیمار تھے برچھا مارا جا چکا تھا زخمی تھے اس حالت میں بھی ایک کو دیکھا پانچا نیچے ہے تو فرمایا عرفا ادارک اپنی اپنے پانچے کو اوپر کرو اپنے ادار کو اوپر کرو کیونکہ یہ یہ اہل تقوا کا شعار ہے اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے اور اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے تو اس وقت بھی اصلاح فرمائی تو اگر شیخ اصلاح نہیں کرے گا تو شیخ سے تعلق کس لیے بھائی تو ٹھیک ہے آؤ اور جاؤ نشستند گفتند تن آئی برخاست کی میٹنگ تھوڑی ہے کہ بیٹھے اور چائے بھی اور کوٹ پی اور چلو بھائی ٹھیک ہے مسلمانوں کی حالت تھوڑی سی گفتگو ہو گئی کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچے میں ڈالنا ہے اور کیسے ڈھلے گی ایک بیان سے نہیں ڈھلے گی یہاں تو برسوں لگ جاتے ہیں برسوں لگ جاتے ہیں لیکن مایوسی کا راستہ نہیں کہ برسوں کب تک چلتے رہیں انشاءاللہ جو چل پڑا من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل جو چل پڑا جس کو کھٹکا لگ گیا وہ چل پڑا جو چل پڑا وہ منزل پر ضرور پہنچے گا وہ منزل پر ضرور پہنچے گا آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجیے منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجیے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے اللہ فرماتے تھے کس طرح میں اپنے دل نکال کے آپ کے سینوں میں ڈال دوں کہ اللہ واقعی اگر ایسا ہو جاتا بتائیے لیکن ایسا ہو جاتا تو زندہ رہنا مشکل ہوتا نہ عالم نہ دل عالم نہ عالم اگر بڑی خوبی درائی نہ میں ہوں گا نہ میرا دل ہوگا نہ یہ عالم ہوگا اگر دوبارہ بھی آپ نے اس طرح جلوہ دکھایا تو کچھ نہیں بچے گا تو اللہ والوں کا دل ہے اگر ہر سینے میں آ جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے یہ بتدریج اس مقام تک پہنچا جاتا ہے ورنہ تو ایسا ہو تو آدمی جیسے حضرت حضرت خواجہ باقی اللہ کے ساتھ ہوا تھا ان کے مرید کے ساتھ کہ وہ آئے تو انہوں نے زور سے کھینچا ایسے ہی نہیں خدمت کی تھی آج دعا کی درخواست بہت لوگ کرتے ہیں خدمت کر کے دعا لینے والے کم ہیں لیکن بہرحال ہیں ایسے بات نہیں کم ہے لیکن ہیں ضرور انہوں نے خدمت کی کوئی مہمان آ گیا حضرت خواجہ باقی کے پاس اللہ والے فقیر درویش لوگ تھے کچھ ہوتا نہیں تھا لہٰذا مہمان آ گیا تو نان بھائی تھا اس نے جا کے کھانا پہنچا دیا حضرت دیکھ کے خوش ہو گئے جتنے آدمی اتنا کھانا خوش ہو گئے میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کی پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ حضرت آپ اپنے جیسا بنا لیجیے کیا ذوق تھا گھوڑا گاڑی کچھ نہیں مانگا گھوڑا تو تھا گاڑی نہیں تھی اس زمانے میں اچھی عمارت تو مانگ سکتا تھا لیکن ظالم نے کہا بس آپ اپنے جیسا بنا لیجیے پتا چلا کہ جو خدمت کرتا اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں میں بھی ان جیسا بن جاؤں اسی لیے تو ایسوں کو دیکھ کے محبت معلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں جب میں چار پانچ سال کا تھا مجھے لمبے کرتے والے اور گول ٹوپی والے اچھے لگتے تھے اور نہار پروا کے چکنے چکنے پاپت ہوتے ہیں لہذا بزرگوں کا بچپنا ہی ایسا ہوتا ہے یہ شیر بھی والا کی نوجوانی کا ہے سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں ہزاروں کتنی جوانیاں لٹ گئی کوئی خودکشی کر رہا ہے کوئی حسینوں کے چکر میں پھر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں نوجوان جا رہے ہوتے تھے گنگا اور جمنا پہ عورتوں کو نہتا ہوا دیکھنے کے لیے اور میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مولانا محمد احمد صاحب کی مجلس میں جاتا پانچ بجے سے لے کے بارہ بجے رات تک بیٹھتے تھے کوئی بوریت نہیں ہوتی تھی اور حضرت امیر صاحب نے فرمایا مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ اور لوگ کوئی انگڑائی لیتا ہے کوئی جمائی لیتا ہے اختر کو میری محف مجلس میں اونگ بھی نہیں آتی اس طرح حضرت والا مدن گوش ہوتے تھے پھر اگر کوئی دیکھتا تھا مولانا کی گھڑی مولانا کی مجلس میں گھڑی دس بج رہے تو فرماتے داستان کس کو سنائے احمد جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے اتنی دیر میں بھی کوئی گھڑی نہ دیکھے یہ کیونکہ یہی نظرات کے دنیا میں کہاں رہتے تھے گیا میں بھول شیر میں فرمایا مولانا نے گیا میں بھول گلستہ کے سارے افسانے دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہران ہے عشق و مستی نے یہ مزہ دیا کہ گلستان کے سارے افسانے بھول گیا یہ اللہ والوں سے پوچھیں کہ ویرانوں میں کیا ہے ویرانوں میں خزانے دفن ہوتے ہیں ویرانوں میں خزانے دفن ہوتے ہیں لہذا ان سے پوچھا مرید نے کہا مرید بھی نہیں تھا وہ وہ تو عام آدمی تھا صرف محبت کرنے والا تھا کہا حضرت آپ اپنے جیسا بنا لیجیے کہا کہ سوچ سمجھ کے بات کرو کیا مانگ رہے کہا کہ حضرت سوچ لیا ہے تین دفعہ جیسا کمپیوٹر پوچھتا شیور کیا آپ دوبارہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے دوبارہ کہیں غلطی نہ ہو جائے مجھے کیا کہہ رہے ہو سوچ کر کہو جی حضرت آپ جیسا بننا ہے بس سینے سے لگایا اور بھینچا اور جو کچھ تھا منتقل کر دیا جب کمپیوٹر کی کیبل لگانے سے ڈیٹا منتقل ہو سکتا ہے تو دل سے دل میں منتقل نہیں ہو سکتا اس پہ تو ایمان لے آئے کہ بلوٹوتھ سے جو ہے منتقل ہو جائے اور دل سے دل کو نہ منتقل ہو سکے منتقل ہو گیا لیکن لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ظاہر بھی بھی ویسی ویسی ہو ہو گیا گیا باطن لیکن دونوں میں ایک فرق تھا وہ یہ کہ اصلی خواجہ باقی بلّہ اپنی حالت پر مست تھے اور جو ابھی بنا تھا جو ابھی بنا تھا وہ تڑپ رہا تھا وہ اس تعلق میں اللہ کے بار کو اٹھا نہیں سکا تڑپتا تڑپتا اس نے جان دی تڑپتا تڑپتا اس نے جان دی یہ حضرت خانوی نے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے ایک دوست آتا تھا میرے پاس جب میں آفس میں کام کرتا تھا کہتا تھا میں کوئی شارٹ کٹ راستہ بتاؤ میں نے اس کو یہ قصہ سنایا کہ نہیں بھائی یہ نہیں آؤ ہاں، ہم لے چلتے ہیں ایسے اللہ والے کا ایسی دور سے پیچھیں گے کہ تم بالکل پہنچ جاؤ گے تو شارٹ کٹ یہی ہے اللہ والے بن جاؤ بس شارٹ کٹ کیا ہے نماز روزہ تو کرنی پڑے گی نماز روزہ سے جان چھڑانے تھوڑی اللہ والا بنے گا کوئی تو وہ انہوں نے بھی بیکا شاہ بیکا ممالک اور والیاں دن میں سو سو بار فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو کوئی بات ایسی ہو گئی حضرت سے خاطر ہو گئے نکل یہاں سے اب نظر نہ آنا چھ مہینے تک ہمارے پاس نظر تو نہیں آ رہی لیکن دور دور سے حضرت کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے اور محفل میں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ حضرت نے منع فرما دیا ابھی تو گھر کے چکر لگا رہے ہیں بارش کا زمانہ آ گیا پیرانی صاحبہ نے کہا ایک ہی مرید کام کا تھا کو بھی بھگا دیا آپ کہا ہم نے بھگایا تم نے تو نہیں بھگایا بلوا دو تم پیرانی صاحبہ نے کوئی اور مرید بھجوایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ گھر چھت ٹپکنے والی بارش ہونے والی چھت ٹپکی پیارا بلا کے لائے اس کو بتا یہ کام ہے یہ نہیں کہا کہ اب بلایا ہے جب کام پڑا ہے نہیں فوراً چڑھ گئے چھت پہ اور جو ہے چھت صحیح کرنے لگے اتنے میں حضرت شاہ المالی باہر آئے حضرت نے فرمایا یوں دیکھا ایک خاص نظر سے اور دیکھ کر محبت جوش میں آ گئی دیکھو جب بلایا آ گیا فوراً کھانا کھا رہے تھے تو بھیک لے لے اور نیچے چھلانگ لگا دی دی بغیر کسی سیڑھی ویڑھی کے چھلانگ لگا اور جو ہے حضرت نے وہ نوالا کھلایا حضرت نے فرمایا اسی میں نسبت منتقل ہو گئی اسی میں نسبت منتقل ہو گئی پھر شیر فرماتے ہیں بھیکا بھیکا موالی پر دن میں سو سو بار کاغذ سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار بھیکا اپنے شیخ موالی پر ہو قربان ہو سو سو بار کادا یعنی کوا تھا میں گندگی کھاتا تھا ہنس چڑیا بنا دیا جو موتی چکتا ہے اب اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے اور کرپ نہ لاگی بار کرنے میں دیر بھی نہیں لگی کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہاں سے عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماں کو بے قرآن سمجھاتا ہے لہذا یہ سب باتیں ممکن ہے سمجھ میں ہماری بھی نہیں آتی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن سمجھ میں جو آ جائے پھر وہ وہ وہ دین کیا اور وہ عشق کیا یہاں تو بغیر سمجھے سوچے سمجھے لوگ قدم رکھتے ہیں اب یہ عقل کی ایسی کی تیسی جو ہوگا دیکھا جائے گا عقل والے اس راستے میں چل نہیں چھپاتے بندے نے عرض کیا کہ عقل کا راستہ اس راستے میں بہت ہی دشوار ہے صدیق کا سرمایہ شاخ کا سرمایہ ان نظر و ہے چار منٹ پانچ منٹ لگیں گے آپ جائیے کل خبا مسجد میں انشاءاللہ شاء اللہ مسجد میں بیان ہے مغرب کے بعد وہاں ماشاء اللہ علما بھی ہوتے علما کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسے جیسی پیاس اور بھوک ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ کھانا پینا نازل فرماتے ہیں تو بندے نے عرض کیا کہ اس شاخ کا سرمایہ نظر وجہ صدیق نے فرمایا ان نظر ولا وجہ ایک نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لینا مجھے دنیا و مافیا دونوں سے بڑھ کر ہے دنیا و مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہے ہر حسن نظر صدقے صد بار اثر صدقے کیا حسن طلب پایا ان نظر الى الا وجہ اور میں عقل کی وادی سے جب عشق نگر پہنچا تب مجھ کو یقین آیا ان نظر الى الا وجہ پتا چلتا ہے کہ واقعی اس محبت میں اس محبت کی کار فرمائی کیا ہے کہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ بادشاہ اپنی سلطنتیں نیلام کر دیتے حضرت ہم بھی ادمی ہیں فاروقی نصب تھے نا تھانوی فرماتے ہیں حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم بھی جو ہے فاروقی تھے اور ہم بھی انہی کی نسل سے ہیں قرار صاحب کہتے تھے وہ ادمی تھے ہم ادمی ہیں ہم ادم ادھم بچاتے ہیں اس کو بیان کرتے تھے کہ ہم ادم بچاتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے اور وہ عدم ہی ابراہیم ابن ادم کی اولاد تھے سلطان ابراہیم ابن ادم یہ تیسری صدی کے لوگ ہیں عبداللہ ابن مبارک وغیرہ وغیرہ انہوں نے لوگ ہیں اور اور فرماتے ہیں کہ پوری بادشاہت اللہ تعالیٰ پر قربان کر دی اور اس وقت کی بادشاہت یہ نہیں ہوتی تھی کہ چار پانچ سال تو ویسی چھن جائے گی بعد میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے عدم اعتماد کی تحریک چل جائے یہ سب نہیں تھے وہاں پہ وہاں پہ تو عمر گزر جاتی تھی جیسے چل رہا ہے ابھی ہمارے تک سعودی عرب میں جب بالکل ختم ہو جاتے ہیں تب بادشاہ منتقل ہوتی ہے لیکن ایسی بادشاہ کو چھوڑنا یہ کمال اللہ تعالیٰ کی محبت جب آ جاتی ہے ایک دو یہ تو خود سے مشہور ہیں ورنہ کتنے بادشاہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ کو اللہ کے رابطے میں قربان کیا ہے یہ فرمایا ایک بھی فقیر اور درویش ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ولایت دے کر بادشاہ حاصل کی شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے یہ جب ہوگا جب وہی والی بات ہے کہ ای دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا اور جب ایقان ایسا یقین ہو جائے گا واقعی یہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سے تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور عرفان عرفان یعنی اللہ تعالیٰ کا پہچاننا اللہ تعالیٰ کا پہچاننا کہ عارف باللہ اگر آدمی بن جائے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگے میں ایسی بات کر رہا تھا کچھ سیاست سے بھی ٹچ بات چل رہی تھی بندے نے عرض کیا جس طرح ہمارے حکمران ہمارے حکمران امریکہ کو دیکھ کے آتے ہیں ہم بھی امریکہ کو جانتے ہیں کہ وجود ہے لیکن ہم اتنا ڈرتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں عرفان حاصل نہیں ہے ہم کیوں ڈرے کیونکہ ہمیں ہم نے صحیح سے دیکھا ہی نہیں اس کو لیکن ہمارے حکمران کو اس کی مارفت حاصل ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے یہ ہماری سیٹ کو اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے مگر کیا ملی نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی تعالیٰ کے ہیں ہاں ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی لیلا پر مرنے والے لیلا پر مرنے والے مجنو کہلاتے ہیں اور پاگل کہلاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کوئی ان کے نام کے ساتھ نہیں لگاتا اور مولا پر مرنے والوں کو نبر اللہ مرفتہ رحم اللہ تعالی اور صرف پتا نہیں کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں قاری حنیف ملتانی کہتے ہیں اور جب مزاروں میں میں گیا ہوں بزرگوں کے اپنا مجمع ہوتا ہے لیڈر اور سیاست دان کی خبر مرحوم پہ میں گیا کوئی نہیں تھا ایک کتا پاس میں میں کھڑا ہوا نے کہا تم تم کیا کیا کرنے کرنے آیا آیا ہے ہے یہاں منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ تھا فریب ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی لہذا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور نہ آیا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ راستہ یہی ہے اور انشاءاللہ وہ سکون ابھی سے شروع ہو جائے گا جائیے گرمی کے دنوں میں تین تلوار کراس کیجئے ہوا کی ٹھنڈک بتا دے گی کہ آگے سمندر ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ